نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی عظیم قربانی دنیا بھر میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے دائیں حسن بائیں جری پشت پنا ہی تو نبی دائیں حسن بائیں جری پنا ہی تو نبی سر پہ خدا وند جلی سر پہ خدا وند جلی علی زہرا علی میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا کیسے کیسے ہے نصیبوں میں اجالے ان کے میرے آقا کو میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں با با خدا خدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام حسین حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام سلام حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ نے کیا خوب سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے کا ہے کردار بھی زندہ کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ افکار جو زندہ تو ازادار بھی زندہ ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر انتہا انتہا درجے پر بلند سر پوچھ رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام قدم قدم نگر نگر یا حسین دلم دلم نظر نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین کہو کہو چشم دریا ایسا نہ کوئی عاشق رحمان ملے گا نہ ایسا کوئی شاہ شہیدان ملے گا نہ ایسا کوئی صبر کا سلطان ملے گا ترجمہ ہے بس حضرت امام السلام سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے حضرت امام امام حسین حسین علیہ علیہ السلام السلام ہاں، حضرت ہر دل میں ہمیں سید ابرار ملے گا ہر دور میں مظلوم کا غم خوار ملے گا ہر قوم میں شبیر کا زوار ملے گا ہر ملک میں مولا کا زادار ملے گا ہر جگہ ہر جگہ مومنوں کے درمیاں صدا اے صدا دھڑکنوں کے درمیاں پونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام قدم قدم نگر نگر یا حسین علم دلم نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین حسین حسین یا حسین حسین حسین یا حسین ہاتھوں میں علم تھا میں وہ آتا ہے آزاد مجلس ماتم میں ہی رہتا ہے ازادار ماں باپ حسینی ہو تو بنتا ہے ازادار مولا یہ تمہارا ہے تمہارا ہے ازادار سلسلہ سلسلہ یہ آزاد کا سلسلہ رابطہ رابطہ کربلا سے رابطہ پونج رہا ہے بس ایک نام سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ہے حضرت حضرت امام امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام شبیر کا دل دیکھے ذرا دیکھے زمانہ واللہ کہا تھا جو وہی کر کے دکھایا خوشنودی خالق میں بھرے گھر کو لٹایا نیزے پہ بھی آیا تو اسی شان سے آیا بادشاہ بادشاہ دلوں کا بادشاہ چھا گیا چھا گیا تو جہاں پہ چھا گیا رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام قدم قدم نگر نگر یا حسین نظر نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین کہو کہو میں قدم رکھتا ہے شبیر کب جانے کی پرواہ کیا کرتا ہے شبیر ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے نہ گھبراتا ہے شبیر لاکھوں بھی مخالف ہو تو سچ کہتا ہے شبیر حوصلہ حوصلہ شاہدی کا حوصلہ سن سن صدا صدا جہاں کی ہے صدا سداف رہا ہے بس ایک نام سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام شہ ابرار کماتم اسلام کے موسم کا مددگار کماتم اصغر علی اکبر کا اور انصار کماتم زینب کا سکینہ کا علمدار کماتم بے بے خطا خطا ہے غریب سیدہ ہے بپا بپا ہے تیرا غم جگہ جگہ گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام آئے حسن جری پشت پناہی کو نبی سر پہ خدا بند جلی سینہ سے پر زہرا علی آئے حسن آئے جری پشت پناہی کو نبی سر پہ خدا بند جلی سینہ سے پر زہرا علی حضرت امام حسین حسین حضرت امام حسین حسین حضرت امام آئے شہ مشرقین دل زہرا چین کا عامر مولا حسین حضرت حسین حضرت امام عالی مقام عالی مقام حسین حسین ان پہ سلام حضرت حسین حضرت حسین آئے شہ کربلا آپ کا گھر لٹ گیا وعدہ وفا کر دیا